سعید بن ایاس جریری نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 6273